تم سجا کر کن قبروں پہ ماتم کر رہے ہو تمہارا نبی تو بہادر تھا تم تو بزدل ہو چکے ہو تمہارا نبی قربانی دینے والا نبی تھا تم مفاد پرست بن چکے ہو تمہارے نبی نے رب کے سامنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا تم تو ایک ایک در سے بھیک مانگتے پھرتے ہو تمہارے نبی نے پوری دنیا کے کفر کو للکارا تھا اور تم ساری دنیا کے کفر کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہو تمہارے نبی نے جسم پہ زخم کھا کر اپنی روح کو بچایا تھا تم اپنے جسم بچا کر اپنی روح کو گندا کر چکے ہو تمہارے نبی کا چہرہ لو لوہان ہوا تھا تمہارے چہروں پر تو امریکی کریم ملی ہوئی ہے تمہارے نبی کے دانت مبارک اللہ کے رستے میں شہید ہوئے تھے تمہارے دانت تو سود کے پیسوں سے خریدا ہوا گوشت چبا رہے ہیں نبی کے باندھنے والوں اللہ کے نبی کے سر سے بہنے والا خون آپ کے پاؤں تک پہنچا تھا آسمان کے فرشتے لرز اٹھے تھے زمین پر آ چکے تھے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے تو خود مسلمانوں کا لہو بہ رہا ہے